أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشدين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا غفائزون وإنهم لجميع فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي واحدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم وأصبحنا ثم الآخرين وأمضينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم وأوحينا إلى موسى ہم نے حکم دیا علیہ السلام کو کے ذریعے سے کہ آپ اپنے بنی اسرائیلیوں کو رات کو لے کر نکل جائیں لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا فرآم کو جب پتا چلا تو فرآم نے پورے علاقوں کی طرح اپنے نقیب یعنی جاسوسی افراد بھیج دیے کہ یعنی انہیں کلکٹ ہو جائے ساتھ کہتا ہے نہار ادار دشت سے مطلب کبھی ہوں خدا شدہ یہ لوگ جو بنی اسرائیلی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں وہ ان لما اور ہم سے ان کے دل جلے ہوئے ہیں گرو اور ہم ان سب سے ڈرتے بھی ہیں اور رجنا ہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گرہنوں کو نکالا اچھے دباتے سے جس میں باغات تھے چشمے تھے خزانے تھے عمدہ جگہیں تھیں اسی طرح غلط رسنا ہے بنی اسرائیل اور اس علاقے کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا بہت بہم مشرقی چنانچہ فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں کا صبح صبح پیچھا کیا نہ پڑا جماعت جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا یعنی بنی اسرائیلیوں نے فرعونیوں کو دیکھ لیا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ان نارا بند رکھوں کہ ہم تو پکڑے گئے کا رکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر چیز میں پریشان نہ ہو جائے ان نہ ربی سجا میرا رات ہم پڑھی ہماری رہنمائی کرے گا فاؤ سننا ادا موسر بن ہیں ہم نے علیہ السلام کو وہی کے ذریعے سے حکم دیا امریکہ کرتا کہ آپ اپنی لاٹھی کو اس دریا پر مارے ہم ادا کا دریا میں راستے دے دیے پکان کل فرتن پر کر ہر حصہ یہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح بن گیا بن گیا کیا راستے دے دیے تو عصد نہ سم مدعا پیچھے پہنچا دیا ہم نے دوسروں کو عمدہ موسا اور ممبائی اجمئی ہم نے موسا اور ان کے ساتھیوں کو پار کرا دیا نجاشو بھی سما غرب نلہ خرید رہی جگائے تو ان کو غرق کر دیا خدا شدہ اس میں بھی نشانیاں ہیں اور منا کان اکثر کو اپنی لیکن اکثر لوگ ماننے والے نے خدا شراعت کرا وہ واضح مہربان ہے وادام کا قصہ چل رہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا موسل سدام جیت گئے وہ سارے جادوگر مسلمان ہو گئے تو قرآن نے ان تمام جادوگروں کو شہید کر دیا وہ اتنے مضبوط تھے ایمان کے لحاظ سے زیادہ برابر جو نے پھر نے اس کے بعد پروگرام بنایا کہ ان اسرائیلیوں کو پھر بچوں کو قتل لوگوں نے کہا قتل کا کیا فائدہ ہے پہلے کیا فائدہ ہوا حکم دیا سب کو ہی ختم کر دیں پہلے بستی کو الگ حکم دیا ان کے عبادت خانوں کو ختم کیا بستی الگ بنانے کا حکم دے دیا جس وغیرہ سارے میں ذکر ہے حکم ہوا کہ ان قطر کا جس دوسرا بزرگ کہ اپنے گھروں سے کوئی درخت بنا دیں اور گھروں میں بھی عبادت کر دیں وہی ایک کمرہ گھروں میں مسجد اس کی نیت دہ بنا دیں پھر پھر نے یہ سوچا کہ یہ لوگ علیحدہ آپ کو اکٹھے ہو گئے ہیں ایک علاقے میں ہو گئے ہیں تو یہ زیادہ ہمارے خلاف پروگرام بنائیں گے زیادہ ان کو بالکل ختم کر دیں یہ پروگرام قرآنوں کے درمیان میں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بنی اسرائیل طرف اپنے پرانے علاقے کی طرف چلے گئے کو چلے ساتھ میں بتایا کہ پیچھا بھی کیا جائے گا یعنی جب قرآن پتہ چلے گا تو پیچھے کریں گے ایسے ہوا جب صبح آپس میں باتیں ہونے لگ لگے کہ جب اسرائیل کے گھروں میں ہیں ہی نہیں وہ تو رات کو چلے گئے تو پھر یہ آپ تیاری میں مصروف ہو گئے اس میں پہلے جاسوس بھیجے پتہ چلائیں کہ وہ کس طرف ہے پتہ چل گیا کہ دریائے دریائی کی طرف چلے گئے دریائے ہمیں مصر کے اتنا زیادہ قریب بھی نہیں تھا آپ کو قریب ہے تو آنے کی تیاری شروع کر دی وغیرہ جو سوچے ساتھ دے سکتے تھے پروگرام بنا لیا اور جیسے تیار ہوئے تو ان کا کوئی ایک دن لگ گیا تیاری انہوں نے پوچھا کیا ہمارے موبائل گھر اور چھوڑے تھے چیزوں کی میسف احترام کم کے قریب پہنچ گیا تھا اس کو پہرے کلسم بھی کہتے ہیں دریائے جن دنیا کا نظام ہے جس کو اللہ کا نظام ہے ہوگئے تمام بازار وہ شمار سے جنوب کی طرف کرتے ہیں دنیا میں کتنے پیارے درجان آپ سارا کا نظام دیکھتے ہیں سب کو بہت رہے ہے اور درجانی جنوب سے شمار کی طرف جا رہے ہیں اور درجانی کا اب تک مرکز ممبا یعنی جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں دنیا نے بڑی ترقی کی ہے کبھی جہاں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے وہ کہتے ہیں وہاں پہنچ گئے ہم نے کون سا دیکھا ہے کہاں پہنچ گئے زمین کے حقائق سے تک بے خبر اس کا کوئی منبع زمین کا تصویر چشمے کو کوئی اللہ کا نظام ہے ابھی اس کا ادب چند درجہ کے ہے جس میں بدلا ہے خوراک ہے نیند ہے یا آب زمزم ہے اس طرح یہ ان پر جو منبع من جانب اللہ ابھی اس میں سورہ رحمان کی جہاں مجموعہ بحرین کی بات آئی وہاں یہ فرمایا کہ یہ جنت کی نہروں سے یہ نہریں جاری ہیں اس میں بدلا ہے خوراک ہے نیند ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے پہنچ گئے نیل کے قریب اور کے اپنی تیاری کر کے پیچھے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچ ہے تو کہنے لگے کہ ہمارا تو پیچھا کیا جائے گا اب تو ہم پکڑے گئے میرے پک سے وہ پیارے پس رہے تھے مظلوم تھے تو خطرہ یہ تھا کہ یہ سرام بڑا غالب ہے ظالم ہے جاگر ہے زبردست ہے اس کے پاس پہنچ گئے ہم پکڑے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کو سمجھایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہماری رہنمائی کرے گا انشاءاللہ ہم محفوظ جائیں جب پنجاب کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لاٹھی کو مارے اس درمیان کے اوپر یہ راستہ دے دے گا ایسے ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری کر جب اسرائیل تو ساتھ کہنے لگے کہ ہم تو بہت لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں میں ہیں ایک راستے سے جب گزریں گے تو جان لگے گا پیچھے وہ پہنچ جائیں گے ہم بارہ خاندان ہیں بارہ راستے سے ہم گزریں گے چنانچہ بارہ راستے جانے دیے اور وہ پانی اپنی جگہ پر پہاڑ کی طرح منجمد ہو گیا اور راستے بارہ بن گئے یہ جانے شروع ہو جائے گی کی لمبے پانی راستے بنائے ہوئے ہیں بس انسان کی جب آ چکی ہوتی ہے تو حقیقت سمجھ نہیں آتی پھر اور پھر بھی مطلب انداز میں باتیں کرنے لگا کہ خدا جیسے کال وہ ہمارے پاس میں سے پہلے بھی نکل گیا ہم نے ہمارے لیے راستے بنا لیے وہ اندر گھس گئے بڑے قوم کی بڑی لشکر تھے اس کے در و خوف کا سارا نظام تھا چنانچہ بیان کرتے ہیں نفاق رجنا من جنات و عیون و قلوز و مقام کری ہم نے ان کو مثال کیا اندر حیثیت کی ان کے بڑے بازار کے میرے ہوئے اور ہر طرح کے معیوزات اور خزانے کے انہوں نے نکال دیا ان کو اب سمجھداری کی بات یہ تھی بنی اسرائیلیوں سے ان کو تکلیف تھی قرآن کو کہ بنی اسرائیلیوں سے تکلیف ہے کہ یہ حکومت ہماری ختم کر دیں گے یا ایسی ہاتھ آئی ہے یا ایسی بات کہتے ہیں بنی اسرائیلی جن میں سے بچہ پیدا ہوگا تو قرآن کی حکومت کے قرآن رہے تھے تو یہ سوچا بھی نہیں کہ بھائی ہم جن سے تنگ ہیں یا وہ ہم سے تنگ تھے وہ یہاں سے جا رہے ہیں انہیں جانے دو ان کے پیچھے مکان تھے علاقے تھے زمین تھی جو کچھ بھی تھا وہ سارا چھوڑ کر جا رہے ہیں پرانی کو تو اور مزے ہو گئے لیکن اللہ نے جب فرعونیوں کے لیے ہلاکت لکھی تھی اور اس کے حروف کو توڑنا تھا تو بس یہ بھی پیچھے چل پڑے بعد میں لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی جو ہے اتنے تھوڑے بھی نہیں تھے لیکن فرعونیوں کے مقابلے میں تو تھوڑے تھے اور وہ خود ہی فرعون کہ یہ جو ہے تھوڑے سے لوگ ہیں اور یہاں سے اب جا رہے ہیں اور ہم ان کا پیچھا کریں گے ان کو نہیں چھوڑیں گے چنانچہ فرعون نے تیاری کی اور بعض رات دیکھتے ہیں کہ اس تیاری میں اس کو دو دن لگ گئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ دریائے کلزم جس کو نیل بھی کہتے ہیں اس راستے سے جانا ہے چنانچہ یہ لوگ اس راستے بھی چل پڑے جب یہ دریا کے قریب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر تو پیچھے سے دیکھ لیا فلما ترا الجمان قال اصحاب موسا انا لمدرکون کہنے لگے علیہ السلام کے ساتھی کہ ہم تو پکڑے گئے پیچھے وہ آ رہے ہیں علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ہماری رہنمائی کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لاٹھی ماریں دریا پر وہ راستے دے دے گا یہ بنی اسرائیلی باغرات نے لکھا ہے ستر ہزار تھے باؤ نے کہا کئی لاکھ تھے بہرحال کافی تعداد تھی فرونیوں کے مقابلے میں تو تھوڑی تھی تو کہنے لگے کہ ہم تو زیادہ ہیں اور ایک راستہ ہمارے لیے کم ہے ہمارے لیے راستے زیادہ ہونے چاہیے ہم بارہ خاندان ہیں ہمارے بارہ راستے ہونے چاہیں گے تو انہوں نے اپنے والد صاحب اور سارے حضرات کو منگوا لیا تھا بعد میں ہے ستر لوگ تھے بعد میں لکھا دو ڈھائی سو آدمی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بچوں سے یہ خاندان چلے بارہ بچوں سے بارہ خاندان یہ بنی اسرائیل وہی کہلاتے ہیں اب یہ ستر ہزار ہیں یا لاکھوں میں ہیں دریا کے قریب پہنچ گئے دریا نے راستے دے دیا تو کہنے لگے بارہ راستے ہونے چاہیے دوسرے السلام نے بارہ راستے بنوا دیے اور پھر اپنا راستوں سے گزرتے ہوئے پار پہنچ گئے پیچھے سے فرعون آ گیا لوگوں کو کہنے لگا دیکھا آپ نے کہ یہ میرے لیے دریا نے بھی راستہ دے دیا ہے راستہ بنا ہوا ہے سارے لوگ اندر چلے گئے جو کافی تعداد میں تھے اور جیسے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا وہ سارے کے سارے بہ گئے غرق ہو گئے اور پھر ایمان کا اعلان کرنے لگا ادھر سے حکم ہوا اعلان موقع صحیح تو قبل ہو حکم من المفسدین اب آپ کو یاد آیا ہے ایمان لا رہے ہو اس سے پہلے تو بڑے تکبر میں اور اور فرمانی مبتلا تھے اور اپنے آپ کو رب ہونے کا کہہ رہے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں اور آپ کا رب بڑا مہربان اور غالب ہے بات یہ ہے کہ فرعون بہت زیادہ تھے چار سو سال سے زیادہ فرعون کی حکومت تھی فوج تھی خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں تھوڑے سے اور ہم سے جو ہے نا جی یہ تھوڑے سے دل جلے بھی ہیں یعنی ہم ان کے اوپر زیادتیاں کی ہوئی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم سارے ان سے خطرہ بھی رکھتے ہیں ہمیں ڈر بھی ان سے لگا رہتا ہے یہ ہوتا ہے ایمان کی بات دوستوں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں فرعون خود کہہ رہا ہے لیکن ان سے ڈر بھی رہا ہے ایمان والے کے پاس جو طاقت ہے ایمان کی مسلمان کے پاس یہ بہت بڑی طاقت ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کا رسول ہوتا ہے کافر کے پاس کیا ہے کافر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے صرف مادی دنیا ہے اور اسی کے اوپر اس کا بھروسہ ہوتا ہے تو یہ آج کا سبق ہے یہاں سے بن اسرائیلی نکلے اور فرعونیوں کو اللہ نے نکالا بڑے عیش و عشرت اور نرم و نازک اور نعمتوں اور باغوں میں خزانوں میں تھے تو پیچھا نیک لوگوں کا کیا اور غرق ہو گئے سارے کے سارے اور بعد میں بنی اسرائیل کے جو وارث ہونے کی بات یہاں کی ہے کہ سم کا واؤ رسنا بنی اسرائیل اس میں مختلف مبصرین نے باتیں کی ہیں بہرحال یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد یہ پھر مصر کیا نام ہے شام کے اوپر حکومت ان کی ہو گئی تھی یوشا بن نون کے قیادت میں تو ممکن ہے کہ اس کے بعد یہ مصر بھی بنی اسرائیل کے زیر تسلط آ گیا ہو اور وہ فرعونیوں کی جائیداد باغات نہروں اور ان چیزوں کے وراثت کو کہ بنی اسرائیل کے پاس آ گئی ہو ممکن ہے اللہ تعالیٰ دین کی سماج اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور میں غیب کی باتیں